اور تلاوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب تمہیں وہی ہوئی اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہ ہو اور ہرگز تم اس کے سوا پنا نہ پاؤ گے